سفیان بن عیینہ اور عبد الوہاب ثقفی نے یحیٰ بن سعید سے انہوں نے بشیر بن یسار سے اور انہوں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پنتالیس